حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا جسے اس پر بہا دیا گیا سنن نسائی حدیث نمبر چوون